ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اے مسلمانوں افضل ہونے کا تعلق نہ تمہاری تمناؤں سے ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ مددگار آیات 123 124 کے سبب نزول کے بارے میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے مسروق سے روایت کی ہے کہ نصارہ اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی اپنی خوبیوں پر فخر کیا اور دونوں نے کہا کہ ہم لوگ تم لوگوں سے افضل ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب کسی کے افضل ہونے کا تعلق اس کی خوش کن تمناؤں سے نہیں ہے اپنے مہمیاں مٹھو بننے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعلق اس کے عمل سے ہے جس کے اعمال برے ہوں گے شرک اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہوگا اسے اس کا بدلہ ملے گا اور جو شخص عمل صالح کرے گا موحد ہوگا اور عبادتوں میں زندگی گزارے گا تو اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا اور جنت اس کا مقام ہوگا امام احمد نے ابو بکر بن ابو زہیر سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس آیت کے بعد اب کون نجات و فلاح کی امید کر سکتا ہے کہ ہر برائی کا بدلہ مل کر رہے گا تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے کیا آپ بیمار نہیں ہوتے کیا آپ کو غم لاحق نہیں ہوتا کیا آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ابو بکر نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو بدلہ ہی ہے بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری اور ابو رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف مصیبت بیماری غم یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے